ہو یعنی اللہ آپ نے سارے چھوٹے بڑے کام اللہ کے حوالے دو اس کے حوالے کر دو ستہ خز وکیلا بس بنا لے تو اس کو اپنا وکیل اور اسی کو اپنا کار ساتھ بنا لے سمجھ رہے ہو مجھے دکھانا نہیں نیچے عبارت دیکھو اے ہوول مالک المتصرف قبل مغاربے کا یعنی وہی اللہ مالک ہے جو متصرف ہے مشارے کو مغارب میں لا الہ الا ہوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وکما افرت تا بل عبادت آتے افرید ہو بھی جس طرح تو نے اس کو عبادت میں الگ کیا ہوا ہے صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور کسی کی نہیں تو اکیلا کر کو کو اس کے اندر بھی یعنی صرف اسی پر سہارا کر پس اسی کو اپنا وکیل بنا جس طرح کے دوسری آیت میں آیا ہے بدھ ہو اور جس طرح کے یا کا نابو ویا نس اور بھی بہت ساری آیات آئی ہیں اس معنی میں ان کے اندر امر ہے افراد عبادت اور افراد طاعت للہ کو اور اس کی اس کو خاص کرنا توکل علیہ کے ذریعے کرو مناب بس پھر علامہ یا اور صبر کرتا رہے تو سہتا رہے تو وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ تو ان کو چھوڑنا اچھا نکل یعنی تعلق نہ رکھ یعنی تعلق نہ رکھ چھوڑنا اچھا یعنی انتقام کا فکر نہ کر جی، جی۔ یعنی انتقام کا فکر نہ کر بدلے کا فکر نہ کر بس ان کو مکمل چھوڑ دے بھر نہیں بل مقدبینہ یہ تخویف اخروی ہے اللہ فرماتے ہیں آج نہیں مانتے تقریب کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو آگے جہنم بھی ان کے لیے تیار ہے اور چھوڑ تو مجھے اور جٹلانے والوں کو جو صاحب نعمت کے اور مہلت دے تو ان کو کلی تھوڑا زمانہ سمجھا یہ لکھا ہے نیچے کہ یہ کنایا ہے خبر سے کنایا ہے یعنی اور کچھ کر لو تھوڑا زمانہ اور مہلت دے دے تو ان کو تھوڑا زمانہ ان لدین کیفیت آپ چلتا ہے بے شک ہمارے ہاں انکالن بیڑیاں ہیں انکار سمجھتے ہو اور لوہے کا کڑا جو پاؤں میں پہنایا جاتا ہے قیدی کو اور پاؤں میں پہناتے ہیں نا قیدی کو اس کو انکال کہتے ہیں ہماری زبان میں بیڑیاں کہتے ہیں بے شک ہمارے ہاں بیڑیاں ہیں بس جہیمن اور آگ ہے جہنم کی نمبر تین اور تو میزاس خط گلے میں اٹک جانے والا حلق میں اٹک جانے والا کیونکہ وہ زقوم ہوگا نا کانٹے ہوں گے خار ہوں گے گلے میں اٹک جائیں گے اور قوم ہوگا گلے میں اٹکنے والا عذاب علیمہ علیما نمبر چار تعمیم عبادت تخفیف تعمیم عبادت تخفیف اور عذاب ہوگا دردناک یوم الارض وقت عذاب جس دن کے کانپے کی زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت بہنے والا جس طرح ریت بہتی ہے اس طرح ریزا ریزا ہو کر بہیں گے سمجھا سی ارسلنا تخویف دنیا بھی اب آ رہی ہے بے شک ہم نے بھیجا ہم نے تمہاری طرف ارسلنا پر مرسل لکھا ہے جی۔ الیکم پر امت مرسل بے شک ہم نے بھیجا ہم نے طرف تمہارے رسولن ایک رسول کو مرسل کو شاہ دن وقف مرسل حق بتانے والا نگرانی کرنے والا اوپر تمہارے کما ارسل جس طرح کے بھیجا ہم نے طرف فرعون کے ایک رسول الرسول عناد فرعونی جین فرآل ہے نہرمانی کی فرعون نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیجہ کیا نکلا پکڑا ہم نے اس کو پکڑنا بڑا سخت ہونا پھر آ گئی تخویف اخروی پس کیسے بچو گے تم پس کیسے بچو گے تم اگر کفر کرتے رہے تم اگر ہاں یہ جو ہے استمرار کے لیے اگر کفر کرتے رہے تم باد ارسال رسول ہے ارسال رسول ہے رسول کے بھیجنے کے باوجود بھی اگر تم کفر کرتے رہے تو کیسے بچو گے تم یومن اس دن کی مصیبتوں سے یومن پر مسائب لکھا ہے اس دن کی مصائب سے لکھا ہے نا جی مسائل سے جج الدا نشیبہ جو کر دے گا بچوں کو بھی بوڑھا ایسا سخت دن ہوگا اللہ ہم سب کو معافی رکھے کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا یا جال پل کا شدت یوم ہاں، شدت یوم وہ دن اتنا سخت ہوگا کر دے گا بچوں کو بوڑھا کیوں کر دے گا باوجہ غایت اشتداد و امتداد کے باوجہ کے ایک تو سخت بہت ہوگا مصیبت کا دن اور پھر لمبا بہت ہوگا جس کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اگر ہوں گے تو آسمان پھٹنے والا ہوگا اس دن کے اندر بہی کا ہے ہے نا جی آسمان پھٹنے والا ہوگا اس دن کے اندر ہے جو وعدہ ضرور کیا ہوا اللہ کا ان ہاد ہی تذکرہ بے شک یہ ہاد ہی سے مراد جمیو ماضو کے را جی، جمی جو کچھ ابھی ذکر ہوا سارے کا سارا تذکرہ تو بہت بڑی نصیحت ہے بلیغ نصیحت ہے پر وہ انسان جو چاہے تو بنا لے وے طرف اپنے رب کے راستہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے وے یعنی اس کی نصیحت پر عمل کر کے شرک چھوڑ کر توحیدی بن جائے ایمان قبول کرے عمل صالح اخلاق حسانہ سمجھا کہ بنا لے طرف اپنے رب کے راستہ ان ربا کا جالم ہو کیا لکھا ہے حضرت ابتدا صورت کے لیکن یہ تمہید ہے چاہے اللہ فرماتے کے حضرت مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اور آپ کے شاگرد بھی سمجھا دو سر سرات کے سیام کرتے ہو بعد اوقات اتنے ذرا کم و بیش لیکن اب تمہاری طاقت نہیں رہی اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تعجب نہ پڑھو تو تمہیں اجازت ہے پہلے تاجد حضرت فرض تھا کس پر فرض تھا آگے دو کور ایک قول یہ کہ فقط نبی علیہ السلام پر فرض تھا امت پر فرض نہیں تھا چونکہ قرآن میں آیا ہے فتح حجد ہی نافر طلح کا رات کو بھی تحجد پڑھو اور یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پر فرض تھا اور کسی امت پر فرض نہیں تھا کچھ سمجھ آیا ہے دوسرا طیفہ اس طرف اگر نہیں امت پر بھی فرض تھا چونکہ ان کا ذکر بھی ہے بہرحال اب وہ فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ان ربا کا جال اب بے شک پروردگار تیرا جانتا ہے کہ بے شک تو کھڑا رہتا ہے تو تقوموں کا مانا کھڑا رہتا ہے تو اپنی نماز میں کھڑا رہتا ہے تو اپنی نماز میں ادنا من سلو سی لے کبھی ادنا کبھی لکھا ہے جی، جی۔ کبھی تو کم دو لیل اللہ کبھی تو کم دو تہائیوں رات سے نمبر ون نمبر دو اور کبھی آدھا اس رات کا نمبر تین اور کبھی تیسرا حصہ اس رات کا اور ایک طرف ان لوگوں کا جو ساتھ دے رہے ہیں قدر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا پورا ماپتا ہے دن اور رات کو تمہاری طاقت نہیں آئے عالم علم تو علت اول جانی یعنی مشقت جی، علت اول یعنی مشقت جانتا ہے کہ یہ کہ ہر نہیں پورا کر سکو گے تم اس مقدار وقت کو ہر نہیں پورا کر سکو گے تم اس مقدار وقت کو کہ سارا وقت تم تاجد پڑھو یہ تم سے نہیں ہو سکے گا فطاب علیکم تو بس رجوع کر لیا اوپر تمہارے کس طرح بھی تخفیف ہے جی، رجوع کر لیا تخفیف کر دیا فقر رہا سو اسی وجہ سے تمہیں اجازت ہے سو اسی وجہ سے تمہیں اجازت ہے کہ پس پڑھو تم یہ حکم ہے پس پڑھو تم جو کچھ آسان لگے من قرآن قرآن سے عالم انسم ہو علت ہے چڑکائے کی علت ہے فکر حکم ہے جو اس کی علت ہے اس لیے کہ جانتا ہے اللہ پاپ یہ کہ ضرور ہوں گے تم میں سے بادے تو بیمار اور دوسرے جو سفر کر رہے ہوں گے زمین میں طلب کرتے ہوں گے اللہ کا فضل یعنی تجارت وغیرہ کر رہے ہوں گے وہ آخر ہونا اور دوسرے ہوں گے جو لڑ رہے ہوں گے اللہ کی راہ کے اندر تو یہ سارے قبیلے ہیں نا سی اس لیے فقر او مات یہ پھر حکم آ گیا تو اسی وجہ سے بھی تم کو اجازت ہے جی۔ تو اسی وجہ سے بھی بس پڑھو تم جو کچھ کی آسان لگے تمہیں پرانے پاس سے تو سمجھ آیا ہے اس اجازت کی کتنی علتیں ہیں کتنی علتیں ہیں پہلی علت یہ ہے کہ عالم عالم تو وہ تم ساری رات نہیں جاگ سکو گے اور سلسان بھی تم اب نہیں جاگ سکو گے تمہاری طاقت سے باہر ہے دوسری علت یہ ہے کہ کچھ بیمار کچھ مسافر سمجھا نا تھی جی؟ اس لیے بھی تمہیں کیا ہے اجازت دو وجوہات ہیں اجازت کی تو اپنی مسئلہ حضرت فقر اول امر میں بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے بظاہر کیا ہے پیچھے تو فرمایا فقر و مات اثر من القرآن فرما فقر و مات اثر من ہو کیا معلوم ہوتا ہے جواب جواب دیا کہ پہلا حکم فقر و متفر عالم عالم تو سو ہو اس علت پر دوسرا فقر و متفر ہے من کو مرزا و آخرون وہ سمجھ رہے ہو پہلے فرمایا کہ تم اتنی دیر نہیں جاگ سکو گے اس لیے فخر و سر میں ہے قرآن پھر فرمایا کچھ بیمار کچھ مسافر وغیرہ تو فرمایا فقر امات مات سر میں لو حکم چونکہ الگ الگ تھا اس لیے تکرار ختم ہو گیا فقر دوسرے پر حاشیہ ہے ہر علت پر مستقل حکم مرتب کیا گیا تکرار ہے چلا کرو مانا وہ اپنی مشکلات اب عبادت بدنیہ اصول فوج نے برابر عبادت ہاں؟ عبادت بدنیہ لکھا ہے نا ہاں بس کرو اور تم نماز کو وہ آپ اصلاح تھا عقیدہ اصلاح آپ عدق کہا اصلاح پر اصلاح عقیدہ کیوں اس لیے پا رہے ہو کہ مکیہ صورتوں میں جہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے زکوٰۃ سے مراد بدن کی زکوٰۃ یعنی لا الہ الا اللہ مراد ہوتا ہے اور دو تم زکوٰۃ کو عقیدے کی اصلاح کرو وہ اللہ نمبر تین کیا لکھا ہے اخلاص ہاں، اپنا کام جو کرو تو اخلاص ہونا چاہیے اور کر دے دو اللہ پاک کو قرضہ اچھا حسن کا جانی یعنی اخلاص ہے سمجھے پا رہے ہو نمایات مقدم ہو دے بعض تفخیص ہے یہ اقرب ان کی تفخیص نہیں ہے اور جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اپنے نسلوں کے لیے من خیر ان کو خیر تاجے دوں سمرے سمرے صالحہ پاؤ گے تم اس کو عند اللہ اللہ کے ہاں او بخیر وہ بہتر ہوگا چاہے بہتر ہوگا یہ حضرت ہوگا ضمیر فصل ہے چاہے اور خیرن جو ہے جو مفعول انسانی تاجدو ہوگا تاجدو ہو خیر پاؤ گے تم اس کو بہتر کس سے بہتر اس سے جو پیچھے چھوڑا اس سے جو پیچھے چھوڑا اس سے بہتر ہوگا وہ اجرا اور بڑا ہے ادرو اجر کے ثواب میں زیادہ ہے وسیعت سے مرتے وقت وسیعت کرو کہ میرے بعد اتنی اس کو دینے اتنی اس کو دینا اس سے بہتر ہے کہ خود دے کر جاؤ وسطر اللہ نمبر چار رفائے عجب رفائے اور معافیاں مانگتے رہو تم اللہ پاک سے بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں حضرت یا مدثر کا رقط میں نے مقبل سے عرض کیا ہوا ہے چھانے نزول سن لو پھر ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ شان نزول یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت جب پہلی دفعہ ملی تو جبریل علیہ السلام آیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان معلم یہاں تک یہ آیات لے آیا اس کے بعد تین سال تک وہی بند رہی کتنے سال تک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نام خود تو مجھے اتنا پریشانی ہوئے جبریل کے لیے اور وہی کے لیے کہ آئے کہ میں پہاڑوں پر چڑھ جا کر کے اپنے آپ کو گراؤں نیچے اور ختم ہو جاؤں پہاڑ پر جب چڑھتا تو جبریل امین جب ظاہر ہوتا کہتا ان رسول اللہ حقا حق کا تو اللہ کا سچا رسول ہے پھر مجھے کچھ سکون مل جاتا پھر میں واپس آ جاتا پھر ایسے کرتا پھر ایسے کرتا یعنی آخر تین سال بعد ایک دن میں غار ہیرا سے نکل کر نیچے آیا وادی کے بطن میں جب آیا تو مجھے آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وبارک وسلم الفا آواز آیا فرماتے ہیں میں نے دائیں جانب دیکھا کچھ نظر نہ آیا بائیں جانب دیکھا کچھ نظر نہ آیا پیچھے دیکھا کچھ نظر نہ آیا اوپر جو دیکھا تو وہ فرشتہ جو میرے پاس پہلی دفعہ غار ہیرا میں آیا تھا جال سن کرسی بین سمائے والارض آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اکبر میں نے جو دیکھا تو فرماتے میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا بھی تو عالل ارض زمین پر گر گیا بے ہوش ہو کر دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں بدن میرا کانپ رہا تھا فوراً میں گھر گیا گھر جا کر میں نے کہا دس سے رونی دس سے رونی مجھے موٹا کپڑا اڑاؤ جلدی کرو مجھے موٹا کپڑا اڑاؤ سردی لگی ہے مجھے انہوں نے مجھے بی القبرا خدیجت اللہ تعالیٰ نے موٹا کپڑا اڑایا حضرت کپڑا اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے کہ یہ سورت آ گئی یا یہ آیت کہاں تک آئی ہے یہ ور روزہ فاہ جر ور روزہ بس یہ پانچ ایتے نازل کتنی ایسے پانچ ایسے اوسط نادل ساری صورت نادل نہیں ساری صورت بعد میں تھوڑی تھوڑی نادل ہوتی رہی سمجھا تو یہ اس کا شان نزول ہے پھر حضرت تبلیغ شروع فرما دیا آپ نے پڑھو حوصلہ مانا کرو یا ایو المدثر قم فا اندر ور ربا کا فا قبر و سیابا کا فا قہر ور رج دفا ایو موٹے کپڑوں میں لپٹنے والا بزرگ انسان سمجھا حضرت موضوع صورت لکھا ہوا ہے پڑھنے کے بعد پھر اے موٹے کپڑوں میں لپٹنے والا بزرگ انسان ام کھڑا ہو جا بیدار ہو جا سونے ہو بیدار ہو جا اپنی ڈپٹی پہ کھڑا ہو جا اب تیری ڈپٹی دینے کا وقت آ گیا ہے کم کھڑا ہو جا فانذر پس ڈرا تو لوگوں کو ہے فرید ہے نبوی جی حضرت اب سونے کا وقت نہیں ہے اب جاگو اور خود بیدار ہونے کا بھی صرف وقت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بھی بیدار کرو لوگوں کو بھی جگاؤ لوگوں کو بھی آگاہ کرو فاندر جی فاندر کھڑا ہو جا پس ڈرا تو لوگوں کو بربا کا فکبر او سن رہے ہو سبحان اللہ وربا کا فکبر حضرت کیا لکھا ہے مقصد تبلیغ یعنی الف تبلیغ کیا لکھا ہے مقصد تبلیغ یعنی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی ابتدا ہو رہی ہے الف تبلیغ کیا ہے نماز روزہ بیان کرو وربا کا فکبر صرف اپنے رب کی پس بڑائیاں بیان کر اپنے رب کی بڑائی بیان کر اپنے رب کی عظمت بیان کر کوئی مانے یا نہ مانے تو نے بیان کرنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے تو نے بیان کرنا ہے تو اپنا پلہ صاف کر تو اپنا کام اور اپنا فرض ادا کر دے تو کوئی مانے یا نہ مانے کوئی سنے یا نہ سنے وہ ربا کا فرق اور صرف اپنے پروردگار کی پس پاکیاں بیان کر بڑائیاں بیان کر ربا کا فکبر کی عبارت لکھی ہاں عظم ربا کا مما یقول ہو آباد الخان ہے ربا کا مما یقول ہو آباد ہے یہ جو بتوں کے پجاری جو کچھ کہتے ہیں اپنے رب کی اس سے بڑائی بیان کر سے عظمت بیان کر کبیر کا حوالہ اور حوالہ عظم عن اشراق المشرقین مشرقین مشرقوں کے شرک سے اپنے رب کی پاکی بیان کر بڑائی بیان کر اے جلالین کا حوالہ ہے وہ سن رہے ہو ربا کا فرق اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کر وسیع بقا پہل لکھا ہے <clears throat> کیا لکھا ہے جی عمل کا بیان ہے اور اپنے کپڑوں کو پس پاک رکھ دو اپنے کپڑوں کو پاک رکھ ذکر ہے سیاب کا ارادہ ہے اعمال کا ذکر ہے سیاب کا ارادہ ہے امال کا کہ عمل کر لے عمل کیونکہ کپڑے بمند لے عمل کیا ہے ورجدہ فاجر عقیدے کا بیان ہے اور پلیدی کو اور ورجدہ پر کوئی عبارت ہے اچھا کہاں ہے اچھا سر کرو مانا بر روزہ اور پلیدی کو پس دور چھوڑے رہے دور کیے رکھ پلیدی کو دور کیے رکھ پلیدی کو اپنے قریب نہ آنے دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پس چھوڑ تم کیونکہ آپ نے تو پہلے پلیدی کو چھوڑا ہوا ہے یعنی شرک والی پلیدی کو سمجھا اس کا منع امر کا یہ چھوڑے رہے مستقبل میں بھی اس کو چھوڑے رہے سمجھا ور روزہ فاجر روز سے مراد پلیدی کون سی ہے اوسان والی بتوں والی پلیدی مراد ہے اور شرک و کفر والی پلیدی کو فاجر پس چھوڑے رہ تم امر ابقا کے لیے بلا تمن تصو اخلاق کا بیان ہے اس کا بیان ہے فائدہ نہیں لکھا ہوا کچھ بھی کیا لکھا ہے اپنی تبلیغ ہو اچھا اچھا جی بلا تم اور نہ احسان لگا توں اور نہ احسان ہوں تب تک پھر ہو حال ہونا تیرا کی کثرت کا طالب ہو گئے تم یہ حال ہے جواب نہیں ہے بلا تم ان کا حال ہے یہ اور نہ احسان لگاتا ہوں لوگوں پر اپنی تبلیغ کا حال ہونا تیرا کہ تم بہت کرے تو کثرت کا طالب بنے سمجھا لوگوں کو کہہ کہ میں تمہارا نبی ہوں میرا تمہارے پر احسان ہے لہذا مجھے اتنی پیسے دے دو سمجھا پیسے نہیں مانگنے کسی سے اور نہ احسان لگا تو ہارے نہ تیرا پھر طلب کرے تو کسرت کو والے رب کا فصبر اور پھر اپنے رب کی خوشنودی کے لیے پس صبر کرتا رہے تو سہتا رہے تو فصبر پر لکھا ہے تکالیف فصبر پر کیا لکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ لفظ لکھا ہے فائدہ اخلاقیہ متعلقہ خاکہ خاصا اخلاقیہ متعلقہ بھی تبلیغ جی۔ تبلیغ کے متعلق ہے اور بس سے اپنے رب کے پاس صدر کرتا رہے تو سہتا رہے تو تکالیف انذار پر فائدہ نو پیرا فی ناپور ہے اب آگے تخویف اخروی پر جب کہ پھونکا جائے گا سور میں فضالے کا پس یہ اس دن اس دن ہوگا بڑا مشکل اوپر کافروں کے نہیں ہوگا آسان بس اب حضرت زرنی سے پھر اس ولید بن مغیرہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جس کا ذکر کل سورت نون وال قلم کے اندر پڑھائے ہو سمجھا نا سی یہ اسی کا ذکر ہے زرنی بمن خلق تو وحیدہ سمجھا چھوڑ دے تو مجھے اور اس انسان کو جس کو پیدا کیا میں نے وحید زرنی کے نیچے جانی ہم اس سے بھگت لیں گے جانی ہم اس سے بھگت لیں گے اور جس کو پیدا کیا ہم نے اکیلا اکیلا اس لیے حضرت کہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مال اور اولاد تھی اتنا تھے اور کسی کے پاس بھی نہیں تھا دس بیٹے تھے اور مال بھی بہت سارا تھا اس لیے وہ اکیلا ہے یعنی اس کے پاس مال و اولاد جو ہے وہ زیادہ ہے بہ نسبت باقی بجال تو لہو مال ممدود نعمت اولا مال نعمت اولا اور کر دیا میں نے اس کے مال ممدود دراز کیا ہوا یعنی فراخ کر دیا ہم نے اس کے لیے مال کو وہ بنی نا شو نمبر دو نعمت اور بیٹے حاضر موجود حضرت وہ لوگ جو تھے تجارت پیشہ تھے تجارت کے لیے شام کی طرف بھی جاتے یمن کی طرف بھی جاتے لیکن یہ جو تھا اس کے پاس اتنی آمدنی تھی اتنے پیسے تھے کہ اس کے بیٹے ہر وقت گھر میں موجود رہتے اور ان کو باہر سفر کر کے تجارت کرنے کی ضرورت نہیں تھی سمجھ رہے ہو اور بیٹے ہر وقت حاضر موجود یعنی بیٹوں کو بوجہ پیسے کی کثرت کے ادھر ادھر نہیں جانا پڑتا وہ محت تو لہو اور فراق کر دیا ہم نے میں نے اس کے لیے سرداری کو فراق کر دیا میں نے اس کے لیے سرداری کو سمجھ رہے ہو خراب کر دیا میں نے بات کے سرداری کو یہ تمہیدر کا معنی میں کرا ہوتے تجرید کے طور پر یا دوسرا معنی کرو فراق کر دیا میں نے بات اس کے فراق کرنا سمجھا سکتے اور یہ لکھا ہے نمبر فون جا لکھا ہے یہ پہلے کیا تھا مال کا ذکر تھا بنیم دوسری نعمت تھی مہت تو تیسری نعمت ہے اور فراخ کر دیا میں نے بات تو اس کے خراب کرنا سمجھا سرداری کو وہ بنی سما ماؤ باوجود کفران نعمت کے لالچ رکھتا ہے باوجود کفران نعمت کے لالچ رکھتا ہے اس کے بعد لالچ رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں گا اس کو کل ہرگز نہیں ہاں، سمرے سمرے دنیا بھی آئے ہرگز نہیں ایسے کیا مطلب ہرگز نہیں وہ ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں ہے نا کانا ذکر جرم اجمالن بولو صحیح بولو صحیح جرم بے شک وہ تھا ہماری آیات کے لیے زد کرنے والا اور قعود ہمارا دوسرا ان قریب چڑھاؤں گا میں اس کو سعود سعود پہاڑ پر سعود ایک پہاڑ کا نام ہے حضرت سمجھا تھی جس پر اللہ اس کو چڑھائے گا اترے گا چڑھے گا اترے گا عذاب کے لیے ان قریب چڑھاؤں گا میں اس کو سعود پر ان فکارا تفصیل اناج چل ہے اب تفصیل اناج وہ جو بیٹھا لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ تو شاعر ہے اس نے کہا میں شاعر نہیں ہے میں خود شاعر ہوں مجھے پتا ہے کہ شعر کس طرح ہوتا ہے اس کا جو کلام ہے یہ شعر نہیں ہے انہوں نے کہا یہ کاہن ہے جنوں سے خبریں لینے والا اس نے کہا یہ کاہن بھی نہیں ہے کیوں اس نے کہا میں جس کا جو جنوں سے خبریں دیتے لیتے ہیں ان کے پاس بھی میں گیا ہوں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے ان کے طور طریقے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا وضاقت آیا اور اس کو بھی میں نے دیکھا وہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا پھر یہ کون ہے تو فیصلہ کر اس نے کہا میں سوچ کر بتا حالانکہ اس کے دل کے اندر پہلے اسلام آ چکا تھا یعنی یہ قبول تھا قریب تھا اسلام قبول کرنے کے لیکن اب وہ جو قوم کے آدمی جمع ہو گئے اب ان کو خوش کرنا ہے سمجھا جی سوچ کر بتاؤ یہ جادوگر ہے بات میں تیوری جانی یہ جی جادوگر ہے وہ کس طرح بھی جادوگر ہے بھائی اس نے بھائی بھائی کو لڑایا ہوا نہیں ہے باپ بیٹے کو لڑایا ہوا ہے وہ ایک دو بھابھی بن جاتا موبائل بن جاتا گھر میں گڑبڑ ہو جاتی پھر بھائی بھائی کو لڑایا ہوا ہے باپ بیٹے کو لڑایا ہوا ہے تو یہ جادوگر ہاں بس ٹھیک ہے تیرا فیصلہ کرو سمجھا اب اس کا ذکر ہے فکارا بے شک اس نے سوچ بچار کی اور اندازہ لگایا سب کو لانت کیا جائے بےمان کیسا برا اندازہ لگایا کو تیرا پھر لانت کیا جائے کیسا برا اندازہ لگایا یہ تکرار زیادت کے لیے کس کے لیے ہے زیادت کے لیے پھر قتل کیا جائے لانت کیا جائے کیسا برا اندازہ لگایا سما نہ اس کے بعد دیکھا ثم آبا اس کے بعد ماتھے میں تیوڑی ڈالی تر شروع کی اور ماتھے میں اور سخت تر شروع ہوئی تھی ثم آبا تر تور شروع کی اور سخت تر شروع ہوئی تھی ثم ادبرا اس کے بعد پیٹ دی دستبرا اور تکبر کو ظاہر کیا بستخبرا کا من تکبر کو ظاہر کیا سکال پس کہنے لگا نہیں ہے یہ مگر جادو جو سر جو نقل کیا جاتا ہے پہلے لوگوں کے جادو نقل کر کے ہمیں سنا رہا ہے اللہ فرماتے انہا کہ انہاذا اللہ نہیں ہے یہ مگر بات ایک انسان کی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ انسان کا کلام ہے سعف علی ہے سفر تفصیل سعر ہے تفصیل ابھی آیا تھا نا اور سعودا اس کی تفصیل ہے ان قریب یا ضرور داخل کروں گا میں اس کو سفر کے اندر بما کا اور کیا پتا تجھے کہ کیا ہے سفر یہ مقصود تحویل ہے ڈرانا مقصود ہے کیا پتا تجھے کہ سفر کیا ہے لا تدر نہیں باقی رکھے گی کسی ہڈی کو نہیں باقی رکھے گی کسی ہڈی کو ولا تدارو اور نہ چھوڑے گی کسی وقت ان کو ان کو کسی وقت بھی نہیں چھوڑے گی ہر وقت ان کو جلائے گی لواحت بشر جلا ڈالنے والی ہے چمڑا بہت بھون ڈالے گی چمڑے کو آزن اللہ یہ جلا ڈالنے والی ہے چمڑے کو آلے ہاتھ سات اشر اس پر ہے انیس اس پر ہیں انیس فرشتے انیس فرشتے اس پر مقرر ہیں میرے تب دیکھو جب یہ آیت آئی کہ اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں تو ان کا ایک کافر تھا بےمان ابو الاشد کون ابو الاشد وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ سترہ آدمیوں کے ساتھ وہ لڑا کرتا تھا سمجھ رہے ہو کتنے آدمیوں سے سترہ آدمی آگے مقابلے میں آتے تھے اکیلا ان کا مقابلہ کیا کرتا تھا اس بئیمان نے کہا کہ بات سنو محمد علیہ السلام کہتے ہیں انیس فرشتے سترہ کو تو میں قابو کر لوں گا ہاں باقی دو تم سے زور ہو جائیں گے تم ان کو قابو نہیں کر سکو گے سمجھ رہے ہو ابو جہل بےمان نے کہا چلو ٹھیک ہے انیس ہیں تو ہم اتنی تو رہتے ہیں مکے کے اندر ایک ایک فرشتے کو دو دو آدمی پکڑیں گے دو سے بھی دور ہو جائے گا سمجھا ہم ان کو قابو کر لیں گے اللہ نے آگے جواب دیا کہ بےمان تم جو یہ مثالیں کہہ رہے کر رہے ہو باتیں کر رہے ہو وہ بندے ہیں یا ملکا ہیں بندے تھوڑے ہیں وہ تو فرشتے ہیں ہاں وما جالنا جواب شبو نمبر نمبر چلتا ہے جواب شبو نمبر اول پہلا جواب ہے اور نہیں کیا ہم نے اصحاب النار کارکن آگ کے کارکن آگ کے اللہ ملائی مگر صرف فرشتے ہیں وہ بندے نہیں بلکہ چاہیں فرشتے ہیں ما جالنا جواب نمبر دو اور نہیں کیا ہم نے گنتی ان کی کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہم نے تو ان کی آزمائش کے لیے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے لے یس نتیجہ اول اس بات یقین نتیجہ اول اللہ فرماتے ہیں مولویوں نے پہلی کتابوں میں تورات انجیل میں پڑھا ہوا ہے کہ کارکن جہنم کے بڑے فرشتے انیس ہیں وہ جب سنیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ باقی یہ خدا کا پیغمبر ہے یہ کتاب خدا کی ہے کہ انیس کا عدد بیان ہو رہا ہے سمجھا اوپر ازہ کہنا لکھا ہے نتیجہ اول اس بات ہے یقین تاکہ یقین کرنے میں سنتے ہی وہ لوگ جو دیے گئے کتاب ہو رہی ہے اور نہ شک کریں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو بل مومنون اور ایمان لانے والے اتنا کتاب کو جو دیے گئے وہ اور ایمان لانے والے شک نہ کریں تاکہ بل جب نتیجہ دوم دوسرا نتیجہ پہلا نتیجہ اس بات یقین تھا اب اس کے برف دوسرا نتیجہ اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے شک کی بیماری ہے شک کی حضرت منافق مراد نہیں ہے منافق کیونکہ یہ صورت مکی آئے مکے میں آئی تھی منافق مراد نہیں بلکہ کافر متردد مراد ہے کافر کیونکہ کافر بعد وہ ہوتے ہیں جو یقیناً انکار کرتے ہیں بعد وہ ہوتے ہیں جو متردد ہوتے ہیں کہ ممکن ہے یہ پیغمبر ہوئے تردد والے ہاں اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے شاکوں کی اور کافرین کہ کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس کے مثال دینے کا اس عجیب مضمون کے ساتھ کزالے کا تفریح بر نتیجہ تعلیم جی، تفریح ایک نتیجہ یہ ہے کہ اعلی کتاب اور مومنین کا یقین بڑھے گا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کفار اور متردین کا کفر بڑھے گا کفر بڑھے گا کزالے کا اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے آپو بری بارت ہے جس طرح اللہ تعالی ملائکہ کے مسئلہ میں بعضوں کو ہدایت نصیب فرمائی اور بعضوں کو دلالت جاتے اسی طرح گمراہ کرتا اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ورنہ تو رما یا عالم اور نہیں جانتا لشکروں تیرے رب کو مگر صرف وہی دات ہاں میرے کتنی فرشتے مقرر ہیں جہنم پر ان کی تعداد تو سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا یہ انیس فرشتے جو ہیں یہ تو بڑے بڑے ہیں یہ چاہیں بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کے ایک ایک کے نیچے کئی کئی ہزار فرشتہ آئے سمجھا جو کام کرے گا سمجھا نا جی؟ اور وما جا اور نہیں جانتا لشکروں تیرے پرور دگار کو مگر سر کو ہی ہی جا مقصد مقصود از ذکر جہنم کی اللہ فرماتے سنو بات اس بات سے تمہارا کیا واسطہ کہ جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں یا انیس ہزار ہیں یا پچاس ہزار ہیں یا لاکھ ہے تم یہ دیکھو کہ جہنم ایک سزا ہے کیا ہے جو شرک کرے گا وہ سزا بھگتے گا اور تم شرک سے توبہ کر لو جہنم کی سزا سے بچ جاؤ تمہارا چاہے سے کہ جہنم کا دروگا ایک ہے یا دو ہیں کچھ سمجھ آیا ہے اصل مقصود کو دیکھو مقصود ہے واد اور نصیحت حاصل کرنا تم نصیحت حاصل کرو کہ بابا جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا ہم شرک نہ کریں تاکہ جہنم سے بچ جائے باقی یہ دوست پر کتنی فرشت مقرر ہیں اس کا تمہارا اس کے ساتھ کیا اور نہیں ہے یہ چیز یہ تذکرہ جہنم مگر نجی نصیحت واسطے بشر کے بشر کے لیے انسان کے لیے نصیحت ہے سمجھا سی چل کا یعنی یہ مقصود ہے یعنی مقصود ہے جی جو محفوظ رکھا جائے نہ امور خارجیہ نہ امور خارجیہ کلّا بل قمر ادبر ہے اب حضرت خیال کرو ذرا یہ دوسرے رقو میں اب جائے کیا مت کا بیان آ گیا کلّا پکی بات ہے کلّا مانا پکی بات ہے قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب کہ پیڑ دے کر جائے اور قسم ہے صبح کی یہ رات فرا جب کہ خوب سفید ہو جائے خوب سفید ہو جائے جواب قسم مقدر ہے لتر کب ان تابا کن سمجھا تم کیا مت کے دن ایک ہار سے دوسرے ہال کی طرح منتقل ہو گے میرے طرف دیکھو کمر ہے نا کمر چاند پہلے دن بالکل باریک ہوتا ہے ہلال ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بدر بن جاتا ہے پھر گھٹنے لگ جاتا ہے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک چاند پر کئی حالات آتے ہیں جی۔ چاند پر اسی طرح رات جب شروع ہوتی ہے تو رات کو کئی حالات پیدا ہوتے ہیں رات کو سو جاؤ صبح کو اٹھو فلانا مر گیا فلانا بیمار ہسپتال میں داخل ہو گیا فلانا حج سے آ گیا اس طرح کی خبریں سنتا ہے بندہ تو رات کو مختلف حالات آتے ہیں رات پر اسی طرح صبح کے وقت دیکھو تو کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی بھاگ ہے دوڑ ہے مختلف حالات ہیں جس طرح چاند پر مختلف حالات آتے ہیں جس طرح رات میں مختلف حالات آتے ہیں جس طرح صبح کے مختلف حالات ہوتے ہیں قیامت کے دن بھی لتر کا تابا کن تمہارے اوپر مختلف حالات آئیں مختلف حالات کرو مانا جی کل بل ہمارے پکی بات ہے قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب کہ پیڑ لے کر جائے اور قسم ہے صبح کی جب کہ خوب سفید ہو جائے جواب نیچے لکھا لکھائے لتر کا کن ان یعنی تمہارے پر مختلف حالات آئیں گے بس ان حال عہد کو بھرے بے شک یہ جہنم جو ہے سفر البتہ ایک ہے بڑی چیزوں کی بڑی نشانات کی نذیر البشر یہ ڈراوا ہے انسان کے لیے نذیر البشر کا مانا ہے ڈرانے والی ہے سمجھا ڈراوا ہے انسان کے لیے دونوں مانا لیمن شاہ لیمن کے نیچے یعنی لکھا ہے یعنی اس انسان کے لیے جو چاہتا ہے تم سے جو کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے کا ارادہ جو رکھتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے یعنی جمی مکلفین کے لیے یعنی جمی مکلفین کے لیے سمجھا بالکل لو نفس ہر نفس دماغ کا سبق بابجا ان اعمال شرکیہ و کفریا کے بابجا ان اعمال شرکیہ و کفریا کے جو کرتا رہا رہی نہ تم پھنسا ہوا ہوگا جہنم میں پھنسا ہوا ہوگا جہنم کے اندر پھنسا پڑا ہوگا مگر دائیں ہاتھ والے اللہ ہوں یہ بشارت آ گئی اب مگر دائیں ہاتھ والے وہ تو بیچ باغات کے ہوں گے ایک دوسرے ہاں یہ تو لوں پوچھیں گے مجرمین سے ما سالہ کا تم سوال ہے کس چیز نے ڈالا تمہیں بیچ سفر اور جہنم سے کالو جواب کہیں گے لم نہ کو سباب عذاب نمبر ون چل جی، جی۔ جائے نہیں تھے ہم من مفلینہ نماز پڑھنے والوں سے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بلم نہ کو نتم المسکینہ نمبر دو اور نہیں تھے ہم کھلاتے تھے ہم مسکین کو جس کا حق واجب تھا جس کا کیونکہ نسلی صدقہ دینا تو کوئی ضروری نہیں ہے اچھا دیوا جی، کنہ نہ کھول نمبر تین اور تھے ہم داخل ہوتے تھے ہم ساتھ داخل ہونے والوں کے کس بات کے اندر اب دین میں جی، جی، جی۔ سمجھا سی پال ان کے اندر نمبر چار اور تھی ہم جٹلایا کرتے تھے ہم قیامت کے دن کو کہ یہ بھی نہیں ہے اسی حالت پر آ گئی ہمارے اوپر موت اطانا بلکہ اسی حالت پر کیا اسی حالت پر آ گئی ہمارے پاس موت یقین کا مانا موت اور ہم ان امور سے توبہ نہ کر سکے اور ہم ان امور سے توبہ نہ کر سکے سماعت انفاہ حضرت نفی شفات لیا ہے اور کہا پتنی نفع دے گی ان کو سفارش سفارش کرنے والوں کی حالت مذکورہ میں جی، حالت اس حالت کے اندر ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا شفات کا کیا مطلب ہے سفارش کریں گے لوگ لیکن فائدہ نہیں ہوگا نہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا شفاتی کوئی نہیں ہوگا لکھا ہے اے لا شفا آتا ان کی سفارش کرنا سفارش ہی نہیں ہوگی فما لهم عن تذکرت موردین اب یہ زجر آ گئی اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جس طرح گور خر گدا ہوتا ہے نا گدا گدا تو ویسے بھی بھاگتا ہے ڈرتا ہے اور اپنا جنگلی گدا ہوئے سمجھا نہیں اور وہ شیر سے بھاگے کتنا دور بھاگتا ہے جس طرح قرآن سے دور بھاگتے ہیں فمالا ہوں بس کیا ہوا انہیں کے نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں گویا کہ وہ گدھے ہیں اور ان کا لکھا ہے جو بلادت میں مشہور ہے نہیں لکھا ہوا ہاں، بے وقوفی بلادت ایک ہی چیز ہے جو بے وقوفی میں مشہور ہے مستن فیرا نمبر دو بھاگنے والے موستن فیرا لکھا ہے واشی یعنی گور خر جو غیر مخوف چیزوں سے بھی بھاگتا ہے جو غیر مخوف چیزوں سے بھی بھاگتا ہے وہ چیزیں جو نہیں ڈراتی ان سے بھی بھاگتا ہے وہ فرت من قصورا نمبر تین اور وہ بھی بھاگے ہوں شیر سے شیر سے شیر سے بھاگے ہوں تو یہ جب عبارت کی ہے اس صورت میں فرار اور زیادہ ہوگا اس صورت میں فرار یہ لکھا ہوا تو فرت کے نیچے لو کھلونے سے جہاز کے بعد جگہ پڑی ہے اس صورت میں فرار اور زیادہ ہوگا اس صورت میں فرار اور زیادہ ہوگا اور زیادہ فرار ہوگا بل جرید دو کلوم رین بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر مرد ان میں سے جو کہ دیا جائے صحیفے کھلے ہوئے صحیفے وہ کہتے تھے لنڈو میرے کا ہتھا اونتے یا رسول اللہ حتہ نوتا مسلم اونتے یا ہمیں بھی اس طرح وہی دی جائے کتاب دی جائے جس طرح اللہ کے رسول اوپر بھیا کیا ہے تب ہم مانیں گے لرقیک حتا تنزل علینا کتابا نقرؤه ہمارے پاس کتاب لے آ ہم اس کو خود پڑھیں اللہ ہمارے پاس کتاب بھیجے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ میرا پیغمبر آیا تھا میرے پاس سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں بل یوری دو بلکہ ارادہ رکھتا ہے ہر انسان ان سے یہ کہ دیا جائے ہو فن صحیفے منشرتن کھلے کھلے کھلے کھلے اس کو صحیفے دیے جائیں یعنی اللہ کی وہی اس کے پاس آئے تب وہ مانے گا سمجھا تائید بھی لکھی ہے نا تب لکھا تو لکھ لینا پھر چلو لکھ لو سو منشرہ کے نیچے حتہ نقتا مثلا ناگوتے سے رسول اللہ تعید ہے یہ حتہ نقتا مثلا ناگوتے یا رسول اللہ حتہ نقتا مثلا ناگوتے یا رسول اللہ لکھ لیا ہے حتہ نوتا مسلم اوتے یا رسول اللہ کرو مانا کل ہر گرد ایسا نہیں کیا مانا <clears throat> نہ اس کی ضرورت نہ ان میں لیاقت نہ صحیح ارادت ہاں نہ اس کی نہ ان میں نہ صحیح ارادہ نہ صحیح سے دینے کی ضرورت ہے اور نہ صحیح سے بھیجنے کی ان میں صلاحیت ہے سمجھا کیونکہ وہی کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اور نہ ان کا صحیح ارادہ ہے اگر صحیح سے آ بھی جائے پھر بھی نہیں مانیں گے ہاں بلہ یخافون اصل وجہ یہ ہے کہ بل کے سبب یہ ہے لکھا ہے بل کے سبب یہ ہے کہ نہیں ڈرتے یہ آخرت سے آخرت سے نہیں ڈرتے اس لیے من مانی کر رہے ہیں سمجھا قیامت کے چونکہ قائل نہیں ہے خدا کے سامنے پیش ہونے کے قائل نہیں ہے اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جو مر جاتی ہے منہ سے نکال دیتے ہیں کلّا نہ تذکرہ یہ کلّا بے مان حق کا ہے پکی بات ہے بے شک یہ قرآن تذکرہ تو ان کا معنی سمجھو نصیحت کے لیے کافی ہے تذکرہ کا معنی یہ قرآن نصیحت کے لیے کافی ہے صحف کی ضرورت نہیں صحف کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحف کی یہ قرآن نصیحت کے لیے کافی ہے فمن شاہ تب وہ انسان جو چاہے ذاکرہ نجات کرے اس کو نصیحت حاصل کرے اس سے سمجھا سی بما یگ کرونا جواب شبو چڑھائے ہے کہ بہت لوگوں کو تذکر نہیں ہوتا بہت لوگوں کو نصیحت نہیں ملتی فرمایا وہ میری مشیت پر موقوف ہے کس پر موقوف ہے ہاں وہ مایت رونا گو قرآن فی سے ہی تذکرہ ہے گو قرآن فی تذکرہ ہے لیکن بماجد کو رونا اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر یہ کہ چاہے اللہ تبارک و تعالی مگر یہ کہ چاہے اللہ پاک ہو اہل وہ لائق ہے ڈرنے کے وہ مالک ہے ڈرنے کا لائق ہے ڈرنے کے یہ مانا دیا گیا موضوع ہے ڈرنے کے سمجھا اللہ یشا اللہ اور ہو با یہاں کہیں لکھا پس اسی سے ڈرو جی، جی، جی۔ پس اسی سے ڈرو مگر یہ کہ چاہیے اللہ پاک اسی سے ڈرو ہو وہ اہل الطبا وہ لائق ہے ڈرنے کے وہ اہل المغفرا اور مالک ہے بخشش کا اہل کا اہل التقوا کا مانا لائق ہے ڈرنے کے اور اہل المغفرہ کا مانا مالک ہے وہاں لائق نہیں مانا کرنا وہاں مالک مانا کرنا ہے اور مالک ہے مغفرت کا وہ مالک ہے بخشنے کا لائق ہے ڈرنے کی اور مالک ہے بخشش کا سورت مدثر دوسرے نمبر پر آئی ہے جی غلط لکھا ہے ضالم جنو جنود رب اللہ ہو کر حاشیہ ہے وہ سمجھا دو یہ جی، علم غیب کی تردید ہے جی بات تو لکھی ہوئی نا اصل میں آپ کے پاس حل کون سا ہے ہاں مجھے دکھاؤ میں پڑھ کر سنا میرے پاس مٹی ہوئی ہے یہ عبادت زائد اب ضرورت ہے وہ نقل کی گئی ہے قرآن پاک سے ساتھی نے بس نقل کر دی یہ <clears throat> وما عالم و جنو دربے کا اللہ یہ غیب کی تردید ہے نا کہ غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے لشکروں کو ہاں کوئی نہیں جانتا یہ لکھا ہے احمد رضا بریل بھی کہتا ہے کہ نفی علم کی نفی معلوم کے لیے ہے کہ جنود اللہ کا کوئی اور لشکر ہے نہیں اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے تو سمجھ رہے ہو نفی علم کی مراد کیا ہے نفی معلوم معلوم کی کہ اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ لشکر ہے نہیں ہمیں تو کوئی جانے کچھ سمجھ آیا ہے لنڈل مراد من الجنود الملائکت الذین بعد قیام قیامت اقولو اجل جاجروی ہو عبارت و معالم تنزیل خالہ کا ہوم چلکا ہے ہاں وہ کہتا ہے کہ یہ جنود جو ہیں یہ پیدا ہوں گے قیامت کے بعد کب پیدا ہوں گے اب نہیں ہے حضرت اس لیے نہیں جانتے کہ اب وہ ہیں نہیں سرے سے کب ہوں گے قیامت کے بعد والد صاحب فرماتے ہیں کہ مالا متندیل کی عبارت میں خالہ کا ہم اللہ ان کو پیدا کر چکا ہے اللہ ان کو معلوم ہوا کہ وہ موجود ہیں لیکن معلوم نہیں موجود ہیں لیکن وہ تو کہتا ہے نا اس لیے معلوم نہیں کہ موجود نہیں تو مفسرین کرام نے فرما دیا خالہ کا ہوم ان فرشتوں کو اللہ نے پیدا کر چھوڑا ہے پیدا کر دیا ہے ماضی میں تو وہ موجود ہیں لیکن معلوم نہیں خادن کی عبارت المانا ان الخادنا تب تو اشر جو انیس ہیں بالحم آوان چاہے وہ جنوب امن الملائکت تھے ان کے مددگار اور لشکر لا علام و الا اللہ خول قول تعزیب اہل نارے کھولے قو پیدا کیے گئے تو معلوم ہو وہ موجود ہیں چاہے وہ موجود ہے من الملائکت والانبیاء آئے والمانا و لاش وہ اور چیز ہے وہ اور عبارت ہے بہرحال یہ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ جو یہ تعویل کرتا ہے کہ چونکہ وہ موجود نہیں اس لیے معلوم نہیں یہ غلط ہے وہ موجود ہیں لیکن معلوم نہیں سمجھ رہے ہو اور حضرت یہ جی لفظ میرے پاس تو نہیں لکھا ہوا تمہارے پاس لکھا ہوا ہے یہ جی، فما فا شفاعت الشافعین پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے تمہارے پاس اسی حاشیے کے نیچے لکھا ہے نیچے نیچے من الملائکت والانبیاء بل مانا لا شفا کا کہاں لکھا ہے حاشی پر اوپر تیسری سطر ہے فما تنفا شفاعت الشافعین ہے نا شافعین سے مراد کیا ہے ملائکہ امبیا اور صالحین اے جن کی سفارش کا وہ عقیدہ رکھتے تھے دنیا کے اندر کہ قیامت کے دن یہ ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے امبیا ملائکہ اور اور مانا یہ ہے کہ لا شفا تعلوم ان کے لیے سفارش ہوگی نہیں سرے تھے وہ میں نے سمجھا دیا ہے سمجھائی ہے بات پڑھی نہیں ہے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 حضرت سورہ تبارکہ سے لے کر سورہ مزمل تک یہ مسئلہ کون سا تھا توحید برکتی کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا مختلف دلائل وغیرہ دیکھا اس کے بعد مزمل میں فرمایا گیا کہ مسئلہ توحید واضح ہو گیا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو کیونکہ قرآن پاک ہی کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے اس کے بعد سورہ مدثر میں فرمایا گیا کہ نہ صرف یہ کہ خود تلاوت کرو بلکہ لوگوں کو بھی قرآن سناؤ اور لوگوں کو بھی ڈراؤ اور تبدیل فرماؤ اب حضرت مسئلہ توحید کے بیان کے بعد اب سورہ قیامت سے لے کر سورہ رسمائے وقت تک یہ قیامت کا بیان آ رہا ہے کیونکہ پیچھے بھی پڑا ہو کہ مشرقی نے مکہ جس طرح توحید کے منکر تھے اس طرح یہ لوگ قیامت کے بھی منکر تھے تو توحید کے اس بات کے بعد اب یہ <clears throat> سورہ قیامت سے قیامت کا بیان شروع ہو رہا ہے لیکن اصل مقصود کیونکہ مسئلہ توحید ہے اس لیے ایک صورت میں سورہ مسئلہ نہیں آئے گا ایک صورت میں آئے گا توحید والا ایک صورت میں مسئلہ نہیں ہوگا ایک صورت میں آئے گا اس طرح یعنی ایک صورت کو چھوڑ کر ہر دوسری صورت کے اندر مسئلہ توحید کا بھی ساتھ ساتھ بیان ہے تاکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ نہ بھولے یاد رہے وہ مسئلہ بات ہے اب یہ سورہ قیامہ جو ہے یہ بھی قیامت کے بارے میں ہے لا اقسم اقسم ولا بالنفس اللوامہ حضرت قیامت کے اوپر دو شاہد پیش کیے گئے ہیں کتنی دو پہلا شاہد خود قیامت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں ہزاروں انسان جو قیامت سے ڈر رہے ہیں لرزاں ترخا ہیں اللہ کے آگے رو رہے ہیں فریادیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن سے ہمیں عذاب سے محفوظ فرما پریشانی سے بچا ہمیں جنت نصیب کر جہنم سے بچا تو آخر قیامت کوئی چیز ہے تو آخر یہ سارے انسان ڈر رہے ہیں سمجھ رہے ہو خود قیامت کا دن جو ہے یہ گواہ ہے اس بات پر کہ قیامت کا دن ہے جس طرح تم نے سنا ہے آفتاب آمد دلیلیں آفتاب قرآن قرآن جو ہے خود گواہ ہے اس بات پر کہ قرآن چاہے قرآن ہے اسے بھی پڑھا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی مجھے قسم ہے یعنی یہ ہزاروں لاکھوں انسان جو قیامت سے ڈر رہے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر کوئی نہ کوئی چیز ہے تو آخر ڈر رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ کیا لکھا ہے دعوی صورت سورت لا اقسم بیوم القیامہ کے نیچے لکھو تمہارے پاس نہیں کا شاہد اول لکھ لیا آگے بلا اقسم بالنفس اللوامہ کے نیچے لکھو شاہد شاہدان رکھ لیا ہے اب میں مانا کر رہا ہوں لا اقسم و بے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی لا زیدہ ہے کیا لا کیا ہے زیدہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا معنی نہیں کریں گے ویسے تو یہ تاکید نفی کے لیے آیا ہے یہ اقسم و بے القیامہ کے علاوہ ساری چیزوں کی نفی کر رہا ہے یہ قرآن صاحب اوپر رکھ دو جی نیچے لے کر بیٹھو اوپر رکھو اچھا جی۔ سنو بات لا کسی چیز کی میں قسم نہیں کھاتا اور کوئی بات نہیں ہے ساری باتیں غلط ہیں ہے کی ہماری یہ بات درست ہے یہ لا کے لیے آتا ہے تاکید ہوتی ہے روکے کا نہیں ہوا کرتا قسم کھاتا ہوں میں بے یوم قیامت قیامت کے دن کی یعنی قیامت کا دن خود گواہ ہے اس بات پر کہ قیامت برحق ہے بلا اقسم بن و بن اور میں قسم کھاتا ہوں سات نفس لباما کے حضرت نفس جو ہے وہ تین قسم ہے کتنی قسم ہے سمجھ لو مجھ سے اوپر دیکھو نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ امارہ لواما اور مطمئنہ امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں کا امر کرے اور ہر وقت انسان گناہوں میں مبتلا رہے تو وہ انسان کا نفس امارا ہے امر سے ہے مانا مطلب وہ حکم کرنے والا ہے گناہوں کا دوسرا نفس ہے لوامہ نفس لوامہ وہ ہے کہ آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو انسان کو دل اپنا ملامت کرے کہ یار یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ مطمئنہ وہ نفس ہے جو صرف نیکی کرتا ہے اور اس پر مطمئن ہے گناہ کے قریب نہیں جاتا اللہ ہم سب کو نصیف تو لباما کا مانا یہ لباما دوسرا قسم ہے ملامت کرنے والا یہ مبارک ہے اور میں قسم کھاتا ہوں نفس کی وہ نفس جو لباما ہے ملامت کرنے والا ہے کیا مطلب ہے میری طرف دیکھو سمجھ لو بات اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے تو یہ جو ملامت کرنے والے نفوس ہیں یہ بھی گواہ ہیں کہ کیا مت کیا مت اگر قیامت نہ ہوتی تو یہ لوگ اپنے آپ کو ملامت نہ کرتے یہ ملامت کرنا جو ہے یہ گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ لوگ قیامت برحق ہے بلا او قسم و میں قسم کھاتا ہوں سات نفس ملامت کرنے والے کے جواب قسم مقدر ہے دونوں کا لتوبہ سننا لتوبہ سننا البتہ ضرور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے تم اٹھائے جاؤ گے تم بس یہ بات ختم ہو گئی یہ دو شاہد تھے اب ایا سب انسان کے نیچے تمہارے پاس کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ لکھنا پڑے گا زجر و دعوی سورج زجر گجر بھی ہے اور سورج کا دعویٰ بھی ہے آیا گمان کرتا ہے انسان یہ کہ ہر گدنی جمع کریں گے ہم اس کی ہڈیوں کو وہ یہی سمجھتا ہے اس کی یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ نہیں ہوں گی بلا قادرین حضرت بلا کے بعد اور قادرین سے پہلے و مقدر ہے دیکھا ہے اور قادرین جو ہے یہ نجماؤ کے فائل سے حال بن رہا ہے بلا نجماؤ کیوں نہیں ہم ضرور جمع کریں گے ہڈیوں کو جمع کریں گے حال ہونا ہمارا کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اعلیٰ ان یا بنانا اوپر اس کے درست کریں گے ہم اس کے پوروں کو ہڈیاں اور بڑے آزاد پوجا اس کے جو چھوٹے چھوٹے پورے ہیں یہ بھی ہم درست کر دیں گے یعنی سارا جسم جو ہے وہ مکمل طور پر ہم دوبارہ اسے بنائیں گے اور زندہ کریں گے بلا نجماؤ کیوں نہیں ہم ضرور جمع کریں گے ان کو حال ہونا ہمارا کہ قدرت رکھنے والے اس بات پر درست کریں گے ہم اس کے پوروں کو بل یرید الانسان ہو حضرت یہ کیا لکھا ہے یہاں بل کے نیچے یہ ہے تو ترقی نا مات بل کے ترقی اچھا اور لکھا ہوگا اپنا یہ نہیں لکھا ہوا سبب انکار سمرا انکار ہے قیامت ہاں؟ ہے نا سمرا انکار ہے قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے قیامت کے انکار کا سمرہ یہ ہے کہ اصل میں یہ عذاب اور سزا کا انکار کرنا چاہتا ہے کہتا ہے میں جو کچھ کرتا رہوں گناہ کرتا رہوں ثواب کرتا رہوں مجھے کوئی عذاب نہ ہو قیامت کا دن کا اس لیے انکار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کے بعد جو جزا سزا ہے نا اصل اس کا انکار کرنا چاہتا ہے یہ قیامت کے انکار کا سمرہ کیا نکلا سمرہ یہ نکلا کہ بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان لے یک جورا حضرت خیال کرو جف جورہ کا معنی جہاں گناہ نہیں ہے یہاں جف جورہ کا معنی لکھا ہے اے یق فورا با جو کذیبا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی معنی فرمایا ہے لے یک جو کذیبا تاکہ بے خوف و خطر ہو کر جف جورا کا مانا لکھا ہے تاکہ بے خوف و خطر ہو کر انکار کر دے گے امام امام اصل میں ہے ما امام ما لکھا ہوا ہے حاشے پر لکھو یہ بار اندر جگہ نہیں ہے حاشے پر لکھ لو ما امام من الباس والحساب ما حساب امام من الباس والحساب حساب از ابن عباس من الباس از ابن عباس جورا ما امام تاکہ بے خوف و خطر ہو کر انکار کر دے گا اس چیز کا جو اس کے آگے آ رہی ہے یعنی دوبارہ زندہ ہونا اور حسابوں و کتاب دینا سمجھ رہے ہو اصل یہ اس چیز سے انکار کرتا ہے جس آلو ایان یوم القیام یس آلو کے نیچے لکھا ہے اس لیے بطور انکار کے اس لیے بطور انکار کے پوچھتا ہے کہ کب ہوگا دن قیامت کا قیامت کا دن کب آئے گا انکار کے طور پر پوچھتا ہے سمجھا معلوم کرنے کے طور پر نہ بلکہ مسخری اور انکار کے طور پر پوچھتا ہے کہ کب آئے گا دن قیامت کا اللہ فرماتے فیضا بار بارے کا لباس تخویف اخرا کی جائے کے کتاب کا ڈراوائے ہے پس جب کہ حیران ہو جائیں گی آنکھیں بارے کا کمانا حیران ہو جائیں گی آنکھیں سمجھا تھی کیونکہ انسان جب ان ہونے واقعات دیکھتا ہے نا تو پھر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا وہ ایسے واقعات جو عادت کے خلاف ہوں گے سمجھا نہ پر جب کہ حیران ہو جائیں گی آنکھیں اور بے نور کر دیا جائے گا چاند اور جمع کر دیا جائے گا سورج اور چاند کس بات میں جمع کیا جائے گا بے نور ہونے میں کس بات میں کہ جس طرح چاند بے نور ہو گیا سورج بھی بے نور ہو جائے گا دونوں جمع ہو جائیں گے جمع ہونے کا معنی یہ نہیں کہ کٹھے ہو جائیں گے معنی دونوں بے نور ہو جائیں گے بس اور جمع کر دیا جائے گا سورج اور چاند بے نور ہونے میں یقول الانسان ہو کہے گا انسان اس دن این المفر کہاں ہے جگہ بھاگنے کی کہاں ہے جگہ بھاگنے کی بھاگ کر کہیں نکل جائے آدمی اس مصیبت سے بچ جائے ہے کوئی جگہ جو بھاگ کر بچ جائے بندہ کل ہر جگہ